السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائیو نائن حضرت یہ سبق بھی نماز کے متعلق ہے نماز کے متعلق میں کچھ دن سبق دوں گا دھیان سے سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خوشو خوشو سے پڑھتا رہا ہو تو حق تعالی شانہ نے عہد فرمایا ہے عہد کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا اور جو ایسی نمازیں لے کر حاضر ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں چاہے عذاب دیں ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درشری شریف میرے ساتھ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانو نے کیا فرمایا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانے ہمیں تو نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے تین مرتبہ یہی دریافت کیا تمہیں معلوم بھی ہے اللہ نے کیا کہا تمہیں معلوم بھی ہے تین مرتبہ اہتمام کی وجہ سے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی جواب دیتے رہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالی شانو اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں ورنہ عذاب دوں گا بس اللہ تعالی ہم سب کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نماز نمازوں کا اہتمام مرد اور عورتیں سب کریں بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما الشار و آدما اشرق علیہ نہار یہ زبردست درود ہے امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں دیکھو درود شریف ہم نے پڑھا درود شریف کی بہت فضیلت ہے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ شانو نے بھی حکم فرمایا ہے بس یہ درود شریف یاد کر لیں جو میں نے بتایا ہے اور امیجز بنا کر بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین